تو قرآن میں ایک بہت ہی بیسک بات کہی گئی ہے دعا کے بارے میں یہ ہے chapter number thirty five chapter number thirty five اور ورس نمبر ٹین الہ ہے یا سعد الکلم الطیب ولعمل ول الصالح یا الہ یسعد الکلم الطیب القلم الصالح طیب یہ قرآن کی ایک ورس ہے اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے کہ to him to him ascend good words him H H capital H to him ascend good words and good deeds lifts them up and good deed lift them up lift them up یعنی خدا کی طرف پاک کلمہ جاتا ہے اور اچھا عمل اس کو اوپر لے آتا ہے اس کو اوپر اٹھاتا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر آدمی دعا کرتا ہے تو دعا کی کو بوسٹ کرنے کے لیے عمل چاہیے عمل دعا کا بوسٹر ہے اگر دعا کے مطابق عمل نہ ہو تو گا کہ بوسٹر وہاں موجود نہیں ہے تو اوپر جائے گا کیسے تو دعا without good deed is nothing یہ کیا مطلب ہے اس کا یہ بھی مسٹیریس چیز نہیں ہے دیکھیے جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ خدا سے اس کی بلیسنگ مانگ رہے ہیں کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے اس کو آپ خدا سے مانگ رہے ہوتے ہیں فرض کیے کہ آپ کو رات کو نیند نہیں آتی آپ خدا سے کہہ رہے ہوں کہ خدا مجھے رات کو نیند آ جائے کرے رات کو سونگ جیسے سب لوگ سوتے ہیں یا آپ کی فیملی میں کچھ ڈفرینسز آ گئے ہیں فیملی لائف میں آپ خدا سے دعا کریں خدا میرے فیملی میں ڈفرینسز ختم ہو جائیں تو اس طرح کے بہت سے پرابلم ہوتے ہیں جس میں آپ خدا کی بلیسنگ مانگ رہے ہوتے ہیں اپنی دعا میں تو کنڈیشن کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک کنڈیشن ہے ایسی کہ اس کے بغیر دعا دعا نہیں ہے وہ کیا وہ ہے کہ جب آپ دعا مانگ رہے ہیں تو اور کوئی بلیسنگ مانگ رہے ہیں خدا سے تو وہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جو خدا کی بلیسنگ تھی آپ کو کیا اس کو اکنالج کیا ہے آپ نے اس سے پہلے بھی تو بہت سی بلیسنگ آپ کو خدا کی ہو چکی ہے آپ کا پیدا ہونا ہی خود بلیسنگ تھا تو پہلے اس سے پہلے جو بلیسنگ آپ کی تھی ہے رات دن اس کو آپ نے اکنالج نہیں کیا ہے اگر تو شکر جاتا ہے شکر کا مطلب اکنالج کرنا تو اور بلیسنگ کہاں سے ملے گی آپ